سیدی و سندی مفقی و مطلوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمان نظر مولانا شاہ کی محمد اکسار و اکرالی یہ اشار ہے بل نبق سے غم مجاز کا غم مجاز نہیں حسینوں کے عشق کا بن سب جانتے ہی ہیں الحمدللہ جگہ بیان یہ بات کی جا چکی ہے بار بار کہ ہمارے حضرت والا نے رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس صحیح کا مجدد بنا کے بھیجا اور حضرت والا کو اس مضمون میں خاص فرمایا نگاہ کی پر اور حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے کی سب سے بڑی رکاوٹ اللہ تعالیٰ کے راستے کی نگاہ قد نگاہی ہے نگاہ کی حفاظت نہ کر فرمایا کہ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے ٹیوشن خوب ذکر و تلاوت بھی کرے سطح و خیرات بھی کرے تمام نہ صرف عبادات کرے لیکن گناہ سے نہ بچے وہ اللہ کا ولی نہیں اور یہ گناہ بدنگاہی کا یہ اس وقت کا وہ ملک ہے سب سے بڑا رکاوٹ سب سے بڑا حجاب اللہ سے دور کرنے والی یہ تشکیل ہے اسی پر یہ اشار ہے ناز چھوڑو کرو ناز چھوڑو تری نیاز کرو نفس کو اپنی ذات پہ اپنے علم پہ اپنے فتوا پہ ناز کرنے کے بجائے کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کے اور اس کے ساتھ سرے نیاز کرو نیاز مندی کے ساتھ اس سے تعلق کرو اور اس سے درخواست کرو کہ ہماری تربیت کیجیے ہمیں مشورہ دیجیے کہ کیسے زندگی گزارنا چاہیے گناہ سے بچنے کی کیا تدا رہی اور فرمایا کہ نفس کو اپنے شاہباد نفس کی جگہ کیا ہے اتنا تم بھی کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتے ہیں نفس کیا ہے ہر وقت برائی کا حکم اس کا کام کیا ہے برائی کی باتیں نکلانا برائی کے تقاضے کرنا ہمارا تم ہر وقت یہ امر عمل کرنے والا امر کرتا ہے بک کرتا ہے برائی کا کام یہی ہے اور برائی جو گناہ ہے میرے مرشد فرماتے تھے اس کی سنگین ہی سمجھانے کے لیے گناہ کتنی سنگین چیز ہے اس لیے سمجھا دیتے ہیں تو ایسے الفاظ بڑے طبیعت کو ناگوار گزرتے ہیں لیکن سمجھانا یہی بات مخصوص ہے کہ جو چیز ہم بتا رہے ہیں گناہ اس سے بھی زیادہ ناگوار تھی اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ تھی یعنی نفس جو ہے غلازت کھاتا نفس کا کام کیا ہے گناہ کرانا اور گناہ جو ہے غلازت سے بھی اجازت سے بھی بری چیز اس سے کرارہ دلانے کی وجہ سے ایسے الفاظ استعمال فرمائے حضرت نے کہ گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے تو فرما رہے ہیں کہ نفس کو اپنے شاہباد شاہباز کو شیر کا شکار کرتا ہے اگر دیکھو کہ شاہباز جو ہے کوئی لومڑی گیدڑ کا شکار کرنے لگ گیا تو سمجھ لو کہ یہ شام کا شاہباز نہیں ہے شاہباز تو شام کی کلائی سے رہتا ہر وقت اور وہ جب اڑتا ہے تو پھر شیر کا شکار کرتا ہے شیر کی آنکھیں نکال ہے اس قدر وہ عالی ہمت اور عالی حوصلہ ہوتا ہے تو اولیاء اللہ آخرت کے شاہباز اللہ کے شاہباز ہے وہ اس قدر عالی حوصلہ اور عالی ہمت ہوتے ہیں کہ سارا عالم بھی مخالف ہو کیسے اپ ٹو ڈیٹ لوگ سامنے کھڑے رہے ہوں اپ ٹو ڈیٹ کا حضرت نے فرمایا اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے ایکچولی ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی اس لیے کہ جو دین پر نہ چلے جو اللہ اور رسول کے احکامات کو نہ مانی وہ تو بے وقوف ہے بے وقوف اس لیے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے بلکہ یہ ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی تو کیسے بھی کیسے بھی لوگ کھڑے ہوں لیکن کیسے اور کتنی بھی اکثریت میں ہو لیکن جیسے اکثریت لومڑیوں گیدڑوں کی ہو بندروں کی ہو تو شیر کبھی گھبراتا ہے اکثریت سے شیر کو ایک دھاڑ مارتا ہے سارے جانور باہر جاتے ہیں شیر کے آگے کیا چیز ہے جن کی اکثریت کی شیر کے آگے اقلیت ہوتی ہے تو پھر ان کا سامنا جو ہے خالق شیر سے ہوتا ہے اس لیے وہ کہیں زیادہ عالی ہمت اور عالی حوصلہ ہوتے ہیں زمانے کی پرواہ نہیں کرتے معاشرے کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ وہ شارباز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اعلیٰ درجہ دیکھتے ہیں ان کی نظر اوپر ہوتی ہے اللہ پر ان کی نظر مخلوق پر نہیں ہوتی جو خود ہے اس لیے حضرت اس میں تعلیم پکا رہے ہیں کہ کو اپنی ذاتی نفلی عبادات کو اور اپنی عبادات کو اور اپنے تقوا کو اور اپنی تلاوت اور اذکار وغیرہ کے اوپر ناز کرنے کے بجائے نیاز سر نیاز کر کسی اللہ والے کی ڈیوٹیوں میں پڑ جاؤ اصل طلب یہ ہے ڈیوٹیوں میں پڑ جاؤ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں ہمارے سامنے حضرت نواب قیصر صاحب نواب سے ہندوستان کے وہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت کی تھے انتقال ہو گیا حضرت والا کی زیارت کو آیا کرتے تو حضرت والا ان سے خاص طور سے یہ محفوظ بار بار سنتے تھے کہ یہ ملبوز سنائی ہماری تعلیم کے لیے وہ سناتے تھے ایک مولوی صاحب حضرت خانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے بڑے بڑے علمی اشکالات پیش اب حضرت تو حضرت ہر طرح کے علوم کے بالکل شافی جوابات اور کافی جوابات فوراً تو یہ سب بات جب ہو چکی تو پھر حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سے فرمایا کہ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ کے یہاں تحقیقات اور تحقیقات سے کام نہیں چلے جو علوم کی تحقیقات اور تحقیقات کے ہم بڑے عالم ہو گئے بہت بڑے ان سے پہنچے ہوئے ہو گئے اس سے کام نہیں چلے گا بلکہ فرمایا کہ اللہ کے یہاں تو اللہ کی محبت کام آئے گی تو حضرت حضرت اللہ علیہ کے بہت ہی قریبی شہید خلیفہ تھے حضرت خواجہ مزدور علیہ انہوں نے فوراً کیا کہ حضرت یہ بتائی معلوم تھا لیکن یہ بھی سب باتیں لوگوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں تو کہا حضرت یہ اللہ کی محبت کیسے حاصل اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو تو حضرت ثانوی نے فرمایا کہ کسی اللہ والے کی جو کہ نہیں میں جائے ڈیوٹیوں میں کیا مطلب ڈیوٹیوں میں پڑ جانے کا کہ اپنی رائے کو بالکل بنا کر ہر لمحہ ہر قدم اس سے پوچھ پوچھ کر اٹھاؤ اور جو بات جو مشورہ وہ دے اس کی کامل اتباع کرو اور اطلاع کرتے رہو تھوڑے ہی دن کے اندر دیکھو کہ نفس جو ہے شارباد ہے ناز چھوڑو سرے کرو نفس کو اپنے شاہ باد کرو ان ان کا دامن اگرچہ دور سہی کا دامن اگرچہ دور سہی آپ اپنا بھی تم دراز کرو بھی تم دراز کرو بچے اللہ کا راستہ بہت ہے اللہ لامحب ان کی کی لامحب بہت لمبا راستہ ہے مشکل ہے اکیلے اپنی ہمت سے سفر کو اختیار کرنا منزل پہ پہنچنا ناممکن ہے لیکن کیا ہے کہ آپ اپنا بھی کچھ کوشش کرو چلو ذرا ہمت کرو کچھ مجاہدہ کرو لوگوں کی کچھ باتیں سن لو برداشت کرو اور کچھ معاشرے سے تھوڑا تھوڑی ہمت پیدا کرو ٹکرانے کی اور مشرق کے مشورے سے چلو ایک ہاتھ تم چلو گے اللہ تعالیٰ سب ابھی اب استفاق ہے کہ بندہ جب اپنی جگہ سے چلتا ہے ایک ہاتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دس ہاتھ آتے ہیں اور جب وہ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنا بنا لیتے ورنہ بندے کی ہمت اور طاقت نہیں اللہ ولا قوت ہے اللہ اور یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نہیں ہے طاقت نیکی کی مگر اللہ کی مدد سے اور نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی مگر اللہ کی پناہ اللہ جس اس کو چاہے تو حقیقت تو یہ ہے لیکن بکتا جب ہے جب بندہ اپنے اختیاری کوشش کرتا ہے جتنا اختیار اللہ نے دیا ہے اپنے ہاتھ پیر چلاتا ہے کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے تب وہاں سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے داد کروں اس نے پانی سے کیوں سر گوشی اس نے پانی سے اس نے پانی سے کیوں ہے سرگوشی منہ سرا کا سکون کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کر لو سارے جہان سے اپنی پھیر یہ نہیں کیا ملاؤں کے پاس بیٹھے تو ملاؤں جیسے ہو گئے اور جب اپنے ماحول میں گئے تب کئی ماحول میں کاروبار میں تجارت میں ریلوے اسٹیشن میں ایئرپورٹ تو وہاں پہ کوئی نہ نگاہ کی حفاظت نہ کچھ تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اپنا رخ کامل نہیں کر لو گے کام کرنے کا اس نے پانی سے کیوں ہے سر گوشی ہوں سرا پار تیرا کرو سرا پار سکون تیرا کرو ان حسینوں پہ ڈال کر نظریں حسینوں پہ ڈال کر نظریں دل مجاز کرو دل کو اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رکھو اللہ کے اللہ کا خیال ہر وقت دل میں رہے یہ نہ ہو کہ نظروں کی حفاظت نہ تھی تو دل پر حسینوں کی شکل بعض اوقات جم جاتی اور پھر وہ نکالے نہیں نکلتی اور پھر ہوتا کیا ہے کہ نمازوں میں بھی اسی کا خیال اور و تلاوت میں بھی اس کا خیال سو رہے ہیں تو اس کا خیال اور بعض کو شعوری طور پر بعض یہ سب خیالات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخ اس کا بدل جاتا ہے اس لیے فرما رہے ہیں کہ اپنے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی رکھو نہ کوئی راہ آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے آئی میں دل کا اپنے مت اپنے پائے ہر خلط اپنے دل کا اپنی آنکھوں کے پاس کان رہو کہ ہماری نظر کہیں خلاف مرضی مولا نہ ہو ان حسینوں پہ ڈال کر نظریں گرنا وقف مجاز کرو اس نے پانی سے کر کے سر پہ نظر اس نے پانی سے کر کے سر پہ نظر چشمے دل کو تم اپنی بات کرو بات کے معنی کھولو دل کی آنکھیں کھولو آنکھیں اپنی بند کر لو اور دل کی آنکھیں کھل جائیں گی دل کی بصیرت عطا ہوتی ہے آنکھوں کی بسارت اللہ تعالیٰ ہیں دل کی بصیرت فرما دیتے ہیں دل میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے کلاوت ایمانی نصیب ہو جاتی ہے اس نے پانی سے کر کے سر پہ نظر چشم دل کو تم اپنی باز کرو ناز چھوڑو سر نیاز کرو نفس کو نشا کی بھی کیا حقیقت ہے کیمیا مت سونا یعنی مال دولت اور تمام ایسویشت کے سامان بڑی بڑی دولتیں سلطنت اس کی کیا حقیقت ہے جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف ان کو حاصل ہو جائے تو ساری کائنات نگاہوں سے گر جاتا بندہ گر جاتی ہے کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے خوف حق سے جو دل بداد کرو خوف حق سے جو دل بداد کرو کیمیا کی بھی کیا حقیقت ہے خوف حق سے جو دل گزار کرو نفرتوں کے یہ تذکرے کب تک نفرتوں کے تب تذکرے کب تک و باز دل نواز کرو کی محبت سے گناہ گاروں سے نفرت کرنا یہ حرام ہے اللہ کو پسند نہیں ہے یہ سب بندے اللہ کے ہیں کوئی کوئی ذرا سی بخش میں مبتلا ہے اور اگر ہم نیکی کر بھی رہے ہیں تو یہ سب اللہ کا فرض ہے خاص فرض ہے اگر یہ فرض کا سایہ ہٹ جائے اور اس پر گز گناگات اور فرض رہ جائے تو پایا بالکل پلٹ جاتا ہے جاتے ہیں جو بڑے دیندار بنے ہوئے ہیں اپنی آکڑ خون کی وجہ سے بالکل بدین لے کے گئے اور جو گنا سے اللہ کا ان کے فرض ہو گیا وہ دین میں پہنچ گئے ہمارے عرص والا بنگلہ دیش میں ایک جگہ بیان کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت نے بتایا کہ بہت بڑا مجمع تھا بیان ہوا بیان کے بعد سب لوگ مسافہ وغیرہ کرتے ہیں مسافہ کر کے جانے لگے ایک ایک کر کے لیکن فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ پندرہ بیس آدمی ایک جگہ کھڑے ہوئے جا نہیں رہے اور سب کے سب وہ اپنا ظاہر داری کا لباس جو میں شرٹ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ پہنے ہوئے ہیں تو حضرت نے ان سے بھی مسافر کیا پوچھا بھائی آپ لوگ جاتے کیوں نہیں کہا آپ سے کچھ بات کرنی اچھا کیا بات کرنی ہے کہا کہ ہم زندگی بھر اتنے لوگوں کے بیانات ہم سنتے رہے تو ہر شخص کے بیان میں ہم کو ہر دم یہ ترقی محسوس ہوتی تھی کہ ہم تو بالکل جہنمی ہیں گناہوں کے اس قدر نفرت اور اس قدر گناہ گاروں سے نفرت دلائی گئی حال بیان میں ہم سمجھنے لگے کہ ہم ہمارا تو بات بس راستہ اب جہنم ہی ہے تو ہمیں تو جہنم میں جانا ہی ہے لہذا اب کوئی گناہ نہ چھوڑے گی لیکن کہنے لگے کہ آج ہم نے زندگی میں پہلا بیان پہلا سنا آپ کا کہ ہم کو اب یہ امید ہونے لگی ہو گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مفرت فرما دیں گے ہمارے لیے بھی مفرت کا راستہ نجات کا راستہ ہے لہٰذا آج سے ہم نے تہیا کر لیا آپ کا بیان سننے کے بعد کہ آج سے ہم یہ بھی گناہ نہیں کریں یہ ہے اللہ والوں ان کے یہ اللہ والا ہے یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ نفرتوں کے تذکرے کیا گناہ گاروں سے بھی موقع ہمارے حضرت کا تو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ کیسے کیسے لوگ آئے بالکل ظاہر ان کا دنیا دار بالکل پکا دنیا دار اور حضرت ان کو دیکھ کے مسکرائے اور جو آنسو حضرت کی آپ میں ہمیشہ آتے اور وہ بس بندہ جو ہے ان کے حضرت والا کا حصی ہو جاتا بالکل قیدی ہو جاتا تھا اب بالکل مٹی ہو گیا ال محبت شاہ بندہ ہی شبت یہ تو عام لوگ ہیں کہ بادشاہ کو بھی محبت سے غلام بنایا جاتا ہے محبت کی وہ طاقت ہے المحبت شاہ بندہ ہی میش محبت اگر محبت سے آپ کسی کو کچھ دیں تو وہ ترسے کی میٹھی ہے نا اور اگر یعنی ناراضگی سے اور بے روخی سے اور تیرنا سے دیا جائے تو نفرت معلوم ہوتی میٹھی چیز بھی اچھی نہیں معلوم ہوتی یہ محبت کا کمال کمال محبت کی کرم ہے نفرتوں کے یہ تذکرے کب تک وائزو واز دل نواز کروں دوست اہل دل کی صحبت سے دوست تو اہل دل کی صحبت سے روح کو راج کرو روح کو آشنا راج کرو جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہوگی جو عام آدمی کیا بڑے سے بڑا عالم کتنا بڑا اللہ نہیں کیوں نہ ہو اللہ کو نہیں کہ اللہ کی خاص محبت خاص کوئی چیز نہیں کر دیکھیے علامہ سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ ہم بھی حضرت کے پاس آ کے ہی ان سے لیکن حضرت نے بتایا کہ اتنے اتنے بڑے بڑے عالم تھے کہ سارے عرب میں ان کا بلغلہ ہندوستان کے عالم تھے سارا عرب ان کو مانتا تھا کیونکہ ان کی علمی قابلیت تھی لیکن جب حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ پہلے مذاق اڑایا جاتا چند چند لوگ وہاں بیٹھتے تھے شیو کی منزل ایک جگہ تھی عادت گڑھ میں وہاں جمع ہوتے تھے اپنی علمی مباحثے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے تو پھر خانقاہوں کا مذاق پڑا جائے ارے یہ کیا ٹائم پہ بیٹھے ہیں بس بس بھی پڑھ رہی اللہ اللہ کیا اور بس گنا مت کرو گنا مت کرو کیا انہوں نے علم تو ہمارے پاس ہے لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ حضرت کے نتیجے انہوں نے ایک دفعہ ایک مولانا مسعود صاحب تھے ان کو لکھا کہ ہے اس کا یاد نہیں آ رہا انہوں نے اس میں نصیحت کی کہ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑا تو بہرحال جب یہ اور مولانا سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں ایک ہی مذاق پہ تھے ایک ہی ذوق پہ تھے اور خانقاہ کے مذاق اڑاتے تھے تو لیکن دونوں کے دل کو چوٹ لگی ہوئی تو دونوں چھپ کے کھانا بھون گئے مطلب کے پاس چھپ کے ایک ہی ٹرین میں ایک کسی اور ڈبے میں میں ایک کسی اور ڈبے نہ ان کو انہوں نے اپنے ارادے کی خبر کی نہ دل کو طرف اور چوٹ لگ گئی اللہ نے کام بنانا تھا دونوں جب پہنچے اور تھانہ بھون اور ٹرین سے اترے تو اب ہوتے آپ ارے آپ کہاں آپ کا آپ دونوں جیبے ایک دوسرے کو دیکھتے بتایا لوگوں کو جی۔ تھانہ بھون آئے دیکھنے کے لیے آپ بات کیا بات ہے کہ بڑی بڑی دور دور سے لوگ بڑے بڑے علماء آ کر یہاں سے کیوں آتے ہیں اتنا چھوٹا سا قصبہ تھا تھانہ بھون اور یہاں کیوں آتے ہیں لوگ تو سید سلیمان نبی رحمت اللہ علیہ کا سنا کہ جب حضرت حضرت کی خانقاہ میں پہنچے تو حضرت بیان رہے بیان سننے کے ایک ہی بیان سننے کے بعد وہ حالت ہوئی شعر کہا کہ کس طرح جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ ہے کس طرح پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا اور چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ شیخ بھی شامل ہوا یعنی اب ہمارے درس و تدریس اپنی جگہ ہے لیکن اب ہم شیخ کے غلام ہو گئے خانوی کے غلام ہو گئے اب ان کی غلامی کریں درس و تدریس اس کے بعد خانوی کریں پھر کیا کیا بات ہوئی جب ذکر کے لیے جب تھوڑی سی اطلاع ہو گئی تعلق کر لیا اس کے بعد جو ہے کہا کہ یہ شیر کہا جب ذکر کرنے بیٹھتے تھے تو یہ شعر کہا نام لیتے ہی نشا سا اچھا گیا اللہ کا نام جیسے ہی لیا نشا اچھا نام لیتے ہی نشا سا اچھا گیا میں تاثیر دور جان بتائیے کتابوں سے کہاں اتنے بڑے علامہ علامت ہے یہ کیسی کتابوں سے نہیں پیدا ہوئی یہ چیز یہ دولت حاصل نہیں ہوئی کتابوں سے مطلب خان جی نے بولنا یہ کتابوں سے حاصل ہو ہی نہیں ہاں، یہ ہمیشہ کا فائدہ ہے کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتی تو کہا کہ ہاں، نام لیتے ہی نشا تھا چھا گیا جیسے اللہ کا نام لیا کیا کہہ کو مستی کی کیا بات ہے گم ہو گیا نام لیتے ہی نشا تھا چھا گیا پھر نام لیتے ہی نشا تھا چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جان سے اور وعدہ آنے کا شب آخر میں تحجد میں راتوں کو اٹھ کر جو اللہ سے مانگ کر اللہ قریب ہوتے ہیں اور وعدہ آنے کا شب آخر میں صبح سے صبح سے ہی انتظار شام تڑک لگیں گے کب وہ وقت آئے گا اپنے مولا سے باتیں کریں گے تنہائی میں روئیں گے باتیں کریں گے محبت کی باتیں کریں گے یہ کیفیت بدل گئی تنہائی کتابوں سے نہیں حاصل ہوئی بڑے علامہ تھے لیکن جب صحبت میں آئے غلامی اختیار کی کسی اللہ والے کی تب یہ کہتے ہیں دوست تو ہے دل کی صحبت سے تم کو آشنا راز کرو دوست تو اہل دل کی صحبت سے تم کو آشنا راز کرو ناز چھوڑو سر نیاز کرو نفس کو ہر نفس ذکر حق کرو اکثر ہر نفس ہاں۔ ہر نفس ذکر حق کرو دل اب لگو نات کرو غفلتوں سے نساز کرو بھائی دیکھو ایک دوسرے سے الگ رہا تھا ہر نفس ذکر حق کرو سطر غفلتوں سے نساز کرو اچھی ذکر کیا ہے انسان اللہ سے قابل نہ رہے اور غفلت مطلب کیا ہے گناہ یعنی کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو ہر وقت یہ خیال رکھے کہ میرے میرا کوئی قول میرا کوئی عمل میری کوئی نیت میرا کوئی قدم ایسا نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا ہو بس یہ خیال رکھنا یہی اصلی ذکر ہاں، اصلی ذکر یہی ہے پاس انفاظ کرا کے پرانے زمانے کا ایک فکر کراتے تھے پہلے زمانے میں ہر سانس میں عادت پڑ جاتی تھی کہ ہر سانس میں لا دل کرا اللہ گرو ابھی زمانے میں تو بھائی وہ وہ مصروف ہو چکا کیونکہ اب ایسے مضبوط نہیں ہے لوگ تحمل نہ ہونے کی وجہ سے دماغ لوگوں کا آؤٹ ہو رہا ہے تو اصلی ذکر وہ وہ بھی کس وجہ سے کرایا جاتا تھا کہ ہر دم یہ خیال رہے تو اس کے لیے حوت کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل کی نگرانی کرتا اصل کیا ہے دل کر دل کی نگرانی کہ ہمارے دل میں کوئی ایسا گندا خیال نہ ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو کوئی ایسی نیت ہم نہ کریں نیت کا بھی تعلق دل سے ہے کوئی نیت نہ کریں گناہ کی نیت کریں نہ کریں پھر اللہ سے غافل نہ رہے بس یہ ہے ذکر اور جب نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ لی روزہ روزے کا موقع آیا روزے رکھ لیے اگر شریعت اس میں ہے یعنی ہے تعداد ہے بیمار کے لیے روزے میں بھی رخصت ہے اسی طرح جو بھی کام ہے وہ کر لیا اور جو منع کر دیا اس کے روپے ہر وقت یہ خیال رکھنا یہ اللہ سے قابل نہ ہو ہر نفس ذکر حق کرو ستر غفلتوں سے نساز باز کرو ناز چھوڑو سر نیاز کرو نفس کو اپنے شاہ باز گرما بات میں اثر ڈال دیجیے کوفیت نزدیک کروا دیجیے گناہوں سے حفاظت کروا دیجیے اللہ اور سے حفاظت کروا دیجیے احدا اتنی مرد کر گئی اب تو احدا ہم بنا لیجیے ہم بنا لیجیے اہل امان کی قوی نزدیک کروا لیجیے جو آپ سے قریب کر دیں اور جنت سے قریب کر دیں اور ان اعمال سے حفاظت کی توفیق نصیب بنا دیجیے جو آپ سے دور کر دیں اور سے قریب کر دیں اے اللہ آپ کی بنا چاہتے ہیں خدا اپنی بنا چلے دیجیے ہم سب کو جلد فرما دیجیے اے اللہ جلد فرما کر اور صدیقین سب سے انتہا یعنی ولایت کا اپنی دوستی کا سب سے آخری درجہ ہمیں ادا کرنا اے اللہ ہم تو نالائق ہیں لیکن آپ بڑے قریب ہیں قریب وہ ہے جو نالائقوں کو بھی ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کر دیتا ہے اے اللہ اپنے فن سے عطا ہم سب کو جذب فرما کر ولایت کی انتہا عطا فرما دے اے اللہ اے اللہ ہم سب کے مقاصد حسنا کو پورا فرما دے اے اللہ سانس ہمیں بات باتوا رکھیے اے اللہ روزی جو روزگار کے لیے پریشان اے اللہ ان کو آسان حلال رکاوٹ کا فرما دیجیے رشتوں کے لیے جو پریشان ہے اللہ ان کو نیک سارے رشتہ عطا فرما دیجیے اولاد کے لیے جو پریشان ہے اللہ جو کہ اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دیجیے جن کے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح بنا دیجیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے تمام مقاصد ختم میں اولاد کو بنا دیجیے مسلطر محمد کے you. سر سر